حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز سے صرف دسواں نواں آٹھواں ساتواں چھٹا پانچواں چوتھا تیسرا اور آدھا حصہ ہی لکھا جاتا ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر سات سو چھیانوے